اشرف ثانوی نے لکھی ہو کسی بزرگ کی بات جی۔ جائے اس کے مذہب کے خلاف ہم کتاب اٹھا لیں ہر سائن کتاب تو اٹھا ہر سے نظر چلو رابط کر لیں کوئی آگے اشرف ثانوی نہیں جانا کیا لیکن سن پتا ہے جس میں جاتی ہے مذہب کے خلاف تو یہ پھر بیان پہ کرنے گل سکی ہے سمجھو جی۔ نہیں کی جی وہ کنجر گل کرے اپنے مذہب کے مطابق کی نقل کرے بابا آپ فریف تھی فلانے نہیں اگر کتی کا پتر جھوٹ بول جائے کردار ہے ہوں سمجھ لگی چلی لگی پہلا اصول تو سمجھو علم حاصل کرو اب تمہارا دور ہے حاصل کرتے چلے جائیں جب ہم کہہ دیں گے کہ آپ کلام کرنے کے حقدار ہیں آپ کسی فنڈ میں کلام کر سکتے ہیں جنہوں نے پنکھ بن دیتی وہ مطلب اصل یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا قابل اعتماد ہے مطلب نہیں نہیں مطلب نہیں کہ حضرت جو ہے کو تو آج کل پگا ہی شملا

مذاق کر مفتی لکھوا اگلے میرے شاہ فرما رہے ہیں مفتی نہیں ہوں اس وجہ سے موہر نہیں رکھتا حضرت صاحب جہاں کو فون آئے تو پوچھے مفتی شاید جی، بول رہا ہوں اس وقت بخاری شریف میں مصروف ہوں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ مصروف ہو مذاق کا جھوٹ بھی جھوٹ لکھا جاتا ہے دیر طرح اپنے اندر سچی سے بات یہ لگنے سے بات کا کیا ایسے لگنے سے بات نہیں اسلامی چاہیے اسلامی صفات پیدا کر اپنے اندر ایک سے جو ہے نا جن کے اندر نہ اونچا پانی کو ختم کر سنجیدگی پیدا کر بول چال کے اندر سنجیدگی ہے

فضول کلام جو ہے نا بے ہدا کلام اور فضول کلام کا آلہ مت بن تشہار اچھا۔ اچھا، نہ اچھا، گے سختی سمجھاوا گے ہر رنگ سمجھا جا استاد ہوں میں میرے کو استاد ہی نہیں میں خود آپ ہی اپنے استاد ہوں کے متعلق کرا میں بامر مجبوری تقریر کرتا تھا بامر مجبوری تدریس کر رہا ہاں۔ کشمیر کون سا ہے شوق شوق نہ کئی بار آش میں چھٹن تو کیا ماتا ہوگی میں چھٹ دوں تقریرا میں کئی بار حضرت صاحب نے عرض کیتا میں میں تقریرا میں اہل نہیں اس چیز تک میں منبر پہ میں نے پتہ نہیں کیسے میں میں حضرت صاحب نے میں پھر کئی بار تا جا اللہ تعالی نے عرض کیتا میں کہ اللہ کریم ما تیرے تدریس میری قبول نہیں منظور نہیں میرے تو نہیں میرا علم سالم کر میرے کو کچھ نہ پڑھا لو پھر سوچنا یہ میں بند کر مطلب مجبری مقصوص ہے نہ حکومت میں پابندی اور قبول کر کر کے بیٹھا رہا رہا مسئلہ میرے ٹکر ٹکر ٹکر ٹکر پانی پانی کا کا میرا پیچھے پیچھے میں جی، جی میں چلتا چلتا رہنا رہنا تو تو جس اپنے مالک اتنا یقین ہے کہ کہ ساری تعینات کرے نہیں من کو یہ سمجھے یار واسطے واسطے مطلب چلاؤں چلتے کٹے لینا مینو میری خدمت کر میں دے دے میرے ہاتھ شاید ہی کوئی بندہ ہوتے نہیں

مت میرے اوپر مالک سے پوچھ لگے تھا ان بکواس کی زیادہ پہلے میں اپنی جانے سے چڑھا اس واسطے اساں ہی تساں ایویں سمجھو اپنے آپ کو کہ جی بال جی والے کو سمجھ نہیں ہمیں تھی چالیس سال دو پچاس سال دو جیڑی دولت حضرت صاحب دے واسطے نال میرے کول آنی ہے تم دینی ہے وہ تم چالیاں پنجاواں نہیں لبے اس واسطے آخر ملا طبقہ انہاں دی گل نقل کرنا ہی میرے قسم خدا دی نفرت نقل کلام نہیں کردا میرا فلانے جگہ ہاں بامرے مجبوری جس لے تساں کے ٹور دیو گا مینوں مذمت کرنی پیندی تو انہاں دا رد کرنا پیندا اس لیے میں انہاں

ایمان لے کر ایک وکیل ہے میرا پتہ پتہ نہیں کیوں اس میرے نال رل کے خدمت کی کیوں میرے نال خجل خوار ہوئے میں نہ سنتا نہیں جی میں مرضی میں دبی جاوا سنتا ہے چٹ بولے گا چٹ بال بند ہو جائے اگر دل میں اپنا وزیدہ ہے خدا خدا والوں کو مہربانی ایسی دل انہوں قبول کرتا نہیں جس اندر میں شرح شرح کی مخالفت کرتا دل میرا نہیں قبول کرتا ہوں پاوے شک کا پڑا ہوئے تو پاوے جو مرضی جنہیں ہم کہا آیا نا کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان یہ وہ کیفیت ہے ہے ہے ہے اس کی عطا سے بساطت کفر و خوشو پر معاشیت دل دل نفرت نفرت کرتا نفس نفس جڑا اندر بھی قائم ہے نفس کی خواہشات بھی بے بہا ہیں وہ بھی بیان نہیں ہو سکتی لیکن بالکل جی، عادت مینو کوئی پسند نہیں آئی جی، فلاں نے فلاں کر دی گل کی چوک پہنا کری جی بیٹھو جو سینتے ہو یہ بیان کرو نہ دوسرے کسی جگہ بیان کرو یا بنانوا نقصان ہے یہ فائدہ کہ جتنے بیٹھو یہ بیاں کرو

چاہے پر دلائل ہے میرے اندر ہے وہ سننا چاہے تو سنا سکتا ہاں۔ ہاں۔ ان کے ساتھ تنازع رکھنے والے کون ہیں پہلے کی دیکھنا پڑے گا سمجھ بات کیا متنازعین کو تو دیکھو نا جو اگر متنازعین معتبر شخصیات ہے تو کیا انہوں نے آخر وقت کروایا ہے اللہ مدد ہاں۔ سوال یہ ہے بھی ہیں جی۔ لیکن کیا اللہ ماں کا کچھ رجوع جڑا تک پہنچا انہوں تک پہنچا یار چیزاں چیزیں ویک صحیح

کہ حضرت میاں صاحب فرمان دیتا ہے درد مندان دے سخن محمد دیوان خبران حالوں جس پلے پھل بدے ہومن آوے بور مالو ایس پاسے بدے ہیں نا جو پھل ایس سارے کپڑے جو خوشبو آنے

منافقت نال ایک پردہ پائی کھڑے نہ او دا فوٹو دکھا کے بس تے تو اسا کلام کیتا کیوں اندے کنجر نو شراکی تھی او دا نہیں تھی لے اور تو کلندر بنا لے پروفیسر کنجر اندے کیوں اندے دسو منافقت نال نہ پردہ پایا ہویا صرف منافقت کا نام پیش کردے مسٹر جناب میں خلاف خلاف بولیا کرتے رہو اللہ میں اس بات خلاف بولنا تو کنجر نال ہوندے دسو زمین آسمان کا فرق ہے تم زمین کو آسمان پر قیاس کر رہے ہو آسمان کو زمین پر قیاس کر رہے ہو اتنا ڈھونڈا اور جناب بے ترتیبہ کیا آپ کو رکھو بے اصولہ قیاس ہے صحیح تعلیم کی مجموعے کرانے بتاؤ دیوبندی گستاخ رسول ہے کہ نہیں ایک منٹ یار لیا رسول ہے یا نہیں ہے رسول اللہ کی تاریخ کی بتاؤ بتاؤ جو آپ کو جی یار اگر وہ متفق نے تو جب میں اللہ والا کلام پیش کرنا کیوں وہ خلاف بول رہے دسو خیر متفق سے کھانا کو

ستار غلومی و بدالی و سرازی کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی جے سحر ویلے اٹھ کے تے فریادہ ہونا کی تھی ہوں گیا بے شیری ہوں شکوری صرف شاعر مشرف کرتا تو تھا ہاری کے لائٹ میں شاعر انہوں نے شعر پیش کیا ہاں انہوں نے کی تو تھا تو اس کی تو بڑی کیا لگے شعر ہے کوئی بات کیوں بات یاد کر سکتے ہو پتھر شیر شیر ہوا مگر

بس بس بس بس دیر دم ختم تھی صاحب آپ کی طرف میرے مسئلہ کیا کہاں سے کس

اللہ ماں نے اپنے ہاتھوں کے کے کے کے کے ساتھ تشکیل جدید آپ کو بالکل طور پر معلوم ہے کہ اس اندر کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی ہاتھ ہاتھ سے سے کون دس اقبال پلیا اٹھیا بیٹھیا سارا زندگی بسر کی وہ کون ہے وہ بے دین دین یا دار ہاں او بھائی جو بات اس کی نکل کر سب علامہ اقبال تشکیل تشکیل جدید لائی جا پر خط دیا ہے کہ اشعار پر دیا ہے آپ کو مجھے معلوم نہیں ہے تشکیل جدید لائی جا تو کتنے علاج داخل کر دو گا وہ تو ذکر کو نہیں فتوی اندر فتوی اندر بھی کریں سے ہاں شکوا تشکیل جدید لائی جاتے تھے کیا او بھائی شکوا کو اوپر نہیں بنتا کہاں بیٹھے ہوئے قوم کی عوام کی زبان سے مخلوق کی زبان سے وہ کہہ رہا ہے ہے جس کو کہتا نقل تو کلام پڑھ کے جواب شکوا دے دے شکوا دو مجھے تو پڑھو گے میں بیان کی بیٹا بیٹا میں سنی جواب شکوا بیان ہے اگر انہوں نے فتوا لگایا صرف اس پر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر انہوں نے صرف شکوا پڑھ کر فتوا لگایا تو پھر فتوے پر فتوے غلطی ہوگی اس وجہ سے کہ ان کو حقیقت کا علم نہیں تھا جی کہ کس کے متعلق کہا جاتا ہے کس کی بات کر رہا ہے لیکن ان کا یہ فقط فکر پر نہیں ہے فتوا یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ بانگ کے گراٹے ہو نا شاہ ہماری مارنا

ارے بھائی وہی نا دور کی بکواس ہی ہے نا دور بکواس رہا لہٰذا انہوں نے آپ کو ایک ایک آخری وقت لہٰذا میرا سیوے جی اور جو قرآن پاک تھے بل یوم ادھر اللہ کو لیا ادھر یوم آخر کو لہٰذا سب کو درمیان میں آ گیا تو تم بھی مہربانی کر کے دو کنارے پکڑو ایک پہلے پتھر دکھا دو ایک آخری کو دونوں دکھا کر اور کا کر دو پھر ہم بھی دیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے بتاؤ اللہ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ پتا کیا ہے اللہ سلو مانو ابھیلا ما کو میرے امام مان ابو علی میرے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس مسلمان کے متعلق ذرا ثابت نہ ہو فرماتے ہیں تعدیل کیونکہ اصل ہے ذرا خلاف اصل ہے ہر مسلمان کے لیے اصل یہی ہے کہ سچا بھی سچا ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے اگر وہ برا بنتا ہے تو خلاف کا اصل ہے لہذا فرمایا میں جرا جرا کے لیے اگر کسی کے بارے معلوم نہیں ہو سکی تو فرمایا میں یہی گیا بندہ صحیح ہے اور سچا ہے اپنے یعنی تعلیم انتا ما ما ما فهمت کلامی کلامی لا تفهم لما لما اچھا، میں لائے مشکوک کیوں پڑھ دیتا ہے ہے اگر تو کہا کہ صاحب صاحب اللہ فرمایا